حسن بصری کہتے ہیں کہ اس حدیث صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صبح کو اپنے بھائی کی جان عزت اور مال کو حرام سمجھے گا اور شام کو حلال سمجھے گا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹھانوے یہ حدیث صحیح ہے